بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائم والروح إليه في يوم كان خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا ایک مانگنے والا وہ عذاب مانگتا ہے جو کافروں پر ہونے والا ہے اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں وہ ہوگا اللہ کی طرف سے جو بلندیوں کا مالک ہے ملائکہ اور جبرین اس کی بارگاہ کی طرف عروج کرتے ہیں عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار پچاس ہزار برس ہے تو تم اچھی طرح صبر کرو انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعین ولا يسأل حمیم ارم يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها وہ اسے دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے نزدیک دیکھ رہے ہیں جس دن آسمان ہوگا جیسی گلی چاندی اور پہاڑ ایسے ہلکے ہو جائیں گے جیسے اون اور کوئی دوست کسی دوست کی بات نہ پوچھے گا ہوں گے انہیں دیکھتے ہوئے مجرم آزو کرے گا کاش اس دن کے عذاب سے چھٹنے کے بدلے میں دے دے اپنے بیٹے اور اپنی جورو اور اپنا بھائی اور اپنا کنبا جس میں اس کی جگہ ہے اور جتنے زمین میں ہے سب پھر یہ بدلہ دینا اسے بچا لے ہرگز نہیں وہ تو بھڑکتی آگ ہے کھال اتارنے والی بلا رہی ہے اس کو جس نے پیٹ دی اور منہ پھیرا اور جوڑ کر سینت رکھا ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين فيه أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون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 فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون بے شک آدمی بنایا گیا ہے بڑا بے صبرا حریف جب اسے برائی پہنچے تو سب گھبرانے والا اور جب بھلائی پہنچے تو روک رکھنے والا مگر نمازی جو اپنی نماز کی پابند ہیں اور وہ جن کے مال میں ایک معلوم حق ہے اس کے لیے جو مانگے اور جو مانگ بھی نہ سکے تو محروم رہے اور وہ جو انصاف کا دن سچ جانتے ہیں اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈر رہے ہیں بے شک ان کے رب کا عذاب ڈر ہونے کی چیز نہیں اور وہ جو اپنی شنگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا اپنے ہاتھ کے مال کنیزوں سے کہ ان پر کچھ ملامت نہیں تو جو ان دو کے سوا اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك فی جنات مکرمون فما للذین کفروا قبلك مهطعین عن اليمین وعن الشمال عزین ایطمع كل بئم منهم ان يدخل جنة نعیم مما يعلمون اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرتے ہیں اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم ہیں اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں یہ ہیں جن کا باغوں میں اعزاز ہوگا تو ان کافروں کو کیا ہوا تمہاری طرف تیز نگاہ سے دیکھتے ہیں داہنے اور بائیں گروہ کے گروہ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 خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تُرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ تو مجھے قسم ہے اس کی جو سب پورا بو سب پچھموں کا مالک ہے کہ ضرور ہم قادر ہیں کہ ان سے اچھے بدل دیں اور ہم سے کوئی نکل کر نہیں جا سکتا تو انہیں چھوڑ دو ان کی بےحودگیوں میں پڑے اور کھیلتے ہوئے یہاں تک کہ اپنے اس دن سے ملے جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے جس دن قبروں سے نکلیں گے جھپٹتے ہوئے گویا وہ نشانوں کی طرف لپک رہے ہیں آنکھیں نیچی کیے ہوئے ان پر ذلت سوار یہ ہے ان کا وہ دن جس کا ان سے وعدہ تھا